جیسے سورت النبا اور سورت النازعات میں آپ نے تفسیر میں پڑھا کہ کپار شیخین قیامت کا انکار کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کے جوابات ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اسی باتوں کا تذکرہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا جمع دیکھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں وہ کافر لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے آنے آتی سا قیامت کو کہتے ہیں قیامت کے بارے میں آنے قیامت کے بارے میں ایانا ایانا کب مرساہ کھڑے ہونے کا وقت مرساہ کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کا وقت ٹہرنا جمنا کھڑے ہونا یہ سارے کے سارے معنی مرساہ کے آتے مرسا مرساہ تو وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ایان صاح کہ وہ قیامت کب واقع ہوگی وہ قیامت کب واقع ہوگی یہ مرسا عرصہ سے نکلا عرصہ یورسی ارسا مرسا اس کا لفظی معنی ہے جہاز کا لنگر انداز ہونا یعنی جب جہاز کسی جگہ ٹھہرتا ہے سمندر کے اندر تو جہاز کے جو لنگر ہوتے ہیں سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ لنگر اس میں کیا ٹک جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے جہاز رک جاتا ہے کا جیسے کچھ پہلے ہم نے پڑا کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو دیا تو قیامت کا گاڑنا کیا ہے یعنی قیامت کا برپا ہونا قیامت کا واقع ہونا تو یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے لنگر انداز ہونے یا قیامت کے گاڑے جانے سے قیامت کے گاڑے جانے کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ یورسی کے یہ معنی آتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی قیامت کب واقع ہوگی فیما فیما انتہ ہما کا معنی ہوتا ہے بیچ اس بات اس بات کے درمیان انتا انتا تو من دیکھ ذکر یاد کرنا ذکر کرنا کا ذکر کرنا تو فیم انت من ذکراہ اس کے ذکر سے قیامت کے ذکر سے انت آپ کو من ذکر یعنی اس قیامت کے ذکر سے آپ کو کیا تعلق ہے فیما کیا تعلق ہے کیا واسطہ ہے آپ کا فیما انت کیا واسطہ ہے کیا تعلق ہے آپ کا من ذکر اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے کیا واسطہ ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھتے تھے تو آپ ان کو جواب دینے کے خواہش مند تھے اور اللہ تعالیٰ سے یا حضرت جبرائیل سے اس کا وقت معین معلوم کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اور لوگ ہیں یہ اللہ سے یا حضرت جبرائیل سے قیامت کا وقت معلوم کرنا چاہتے تھے اللہ رب العزت فرما فیما انتا آپ کے کیا تعلق ہے کیا واسطہ ہے کس کے ذکر میں آپ پڑ گئے ہیں اس کے وقت کا بیان جائز نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس کا علم ہے اور نہ ہو سکتا ہے سمجھ میں آ گئی بات آپ سب کو علا رب کا منتہا طرف ربی کا آپ کے رب منتہا اس کی انتہا ہوگی یعنی اس خبر کی انتہا آپ کے رب کو ہے اس خبر تو صرف اور صرف آپ کے پروردگار کو ہے رب کا منتہا اللہ ہی اس کے وقوع کا وقت جانتے ہیں کہ یہ کب واقعی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ سے کی نشانیاں اور اس کے پیش آنے والے واقعات سے خبردار کیا ہے ان اللہ علم اللہ کے پاس علم ہے کہ قیامت کب وہ واقع ہوگی اللہ کے پاس علم ہے قیامت کب واقع ہوگی انما انت منظر من یخشاها

نہیں ہے نہیں ہے بے شک نہیں ہے انت آپ منظرو ڈرانے والے من جو شخص یکشا یکشا اس کے معنی تک ڈرنا ڈرنا انما انت من انتمنشا آپ تو بس ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو انما انت آپ تو بس ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں من اکشاہ جو اس قیامت سے ڈرتا ہو یعنی آپ کا کام کیا ہے لوگوں کو قیامت سے ڈرانا آگاہ کرنا قیامت کے بارے میں کہ اس قسم کے واقعات آئیں گے قیامت آئے گی اس سے آگاہ رہو اس سے پہلے سنبھل جاؤ اس وقت کی تیاری کر لو مشکل وقت ہے اس کی تیاری کر لو آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اس سے باقی اس کا جو وقت ہے وہ اللہ کو معلوم اللہ نے یہ جو قیامت کا ذکر مخفی فرمایا ہے مخفی رکھا ہے ظاہر نہیں کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی اس میں کوئی خاص مصلحت ہے علیہ السلام کے میں میں اللہ فرماتے ہیں اکاد اس کو مخفی رکھتا ہوں لتجزا کل نفس بما تصا تاکہ ہر نفس کو اس کے لیے اس کے کیے ہوئے کا پھل مل سکے اس کے ساتھ ہمارا اس کے سامنے آ سکے مولانا رومی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام لوگ بچے ہیں سوائے اس کے کوئی بالغ نہیں جو خواہشات سے بچا ہوا ہے تمام لوگ بچے ہیں سوائے اس کے تمام لوگ بچے ہیں سوائے اس کے کوئی بالغ نہیں جو خواہشات سے بچا ہوا ہو جو شخص خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اس کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیاوی زندگی میں منہمک ہے اسے خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہی نہیں آپ تو اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے باقی رہی قیامت کا وقت تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے سوالات سے نہ يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو زحاها كأنهم كأنهم تين لفظ ألق لك كدعاء أن بشكهم هو تو گویا کہ وہ قوما دن یا رونا اس دن کو دیکھیں گے لم یلبسو لم کا معنی نہیں یلبسو ہی رہے الا شیعتن مگر ایک شام او دوحاہا یا صبح زحا کا معنی صبح راشت کا وقت صبح کا وقت زحا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا شية أو ضحاها فرمایا کہ آج تو یہ لوگ قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں مگر جب وہ برپا ہو جائے گی تو كأنهم يوم يرونها گویا کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے كأنهم يوم يرونها جس اس کو دیکھ لیں گے جس دن اس کو دیکھ لیں گے قیامت کو دیکھ لیں گے تو یار ہاں، تو خیال کریں گے سمجھیں گے یہ خیال کریں لم یل بسو کہ ہم نہیں ٹہرے دنیا کے اندر عشیتن اوزہ مگر ایک شام یا اسی صبح ایک شام اس اس کی کی یعنی سزا قیامت کے دن دنیا زندگی قدر مختصر محسوس ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں پورا دن بھی نہیں گزارا دن کا کچھ حصہ یعنی جس طرح دوپہر کا کچھ حصہ جلدی سے گزر گزر جاتا ہے شام کا کچھ حصہ صبح کا کچھ حصہ جلدی سے گزر جاتا ہے ساٹھ ستر یا سو سالہ زندگی اتنی مختصر معلوم ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ابدی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی بس اتنی معلوم ہوگی ایک شام اور یا اس کی ایک صبح معلوم ہوگی اور آج یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ اندر تو ہم کچھ وقت رہے تھے کچھ ہم نے زندگی گزاری تھی اب آگے سورہ آباد صورت ہے اس کے اندر بیالیس آتے ہیں اور ایک رکوع ہے اس صورت کے اندر جی آپ کو یاد ہے میں نے سورت النبا سورت النا دونوں کی ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی آپ کو بتلائی تھی کہ ایک صورتوں کی ترتیب نزولی ہے ایک ترتیب توقی کی ہے تو صورت النازیات کی آپ کو یاد ہے صورت النازیات کی ترتیب توقیفی کیا ہے ترتیب توقیفی یاد ہے آپ سب کو نائن ترتیب طبقے کی اور ترتیب نزولی کیا ہے ایٹی ون ایٹی ون اب آباسا کی سورہ آباسا کی ترتیب نزولی ہے 24 فور چوبیس تک کی تنظیلی اور سورہ عباسا کی ترتیب توقیفی ہے سیونٹی نائن کے بعد کیا آتا ہے نائن کے بعد ایٹی تو ترتیب نزولی چوبیس ہے اور ترتیب توقیفی اسی ہے تو ترتیب نزولی سے کیا معلوم ہو رہا ہے معلوم ہے ترتیب نزولی چوبیس ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورج پہلے پہلے نازل ہوئی چوبیسواں نمبر ہے اس کا تو معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے پہلے ٹھیک ہے اس کا شان نزول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شان شان نزول اس کا نزول ہے اس کا الگ سا شان نزول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس قریش کے سردار اور ولید بن مغیرہ عبید بن خلق امیہ بن خلق شعبہ ابو جہل بن ہشام عباس بن عبد المطلب وغیرہ یہ قریش کے سردار مکھے اتبا ربیا ابو جہل عباس بن عبد المطلب عبید بن خلق وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران قریش کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پوری طرح متوجہ تھی ایک نادینہ صحابی حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ زہری جن کو عبداللہ ابن ام مکتوم بھی کہا جاتا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نام یاد رکھیں یا صحابی کا نام ہے نبینا صحابی سے عبداللہ ابن ام مکتوم کا کمانا ہوتا ہے پوشیدہ نابینا کو کہتے ہیں ان کی والدہ کو ام مختون کہتے تھے تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے سرداران مکہ کو سرداران قریش کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ ایسے وقت میں یہ کیوں آئے ہیں مکمل کی رعایت کرنی چاہیے تھی پھر ان کو تو اس صحابی نے فرمایا

مجھے سکھلا دیجیے ما علمت اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے آپ سواب نہیں دیا وہ نابینا صحابینا صحابی بار بار سوال کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بار سوال کرنے کی وجہ سے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو گئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے منہ موڑ کر مشرقین جو سردار قریش تھے ان کی طرف متوجہ رہے صحابی سے منہ موڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ سے تو اسی حالت میں سورہ بسا نازل ہوئی ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو سنتے جاتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور آیتوں کی وجہ سے زرد ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جبریل امین صلاح تذکرہ پر پہنچے تو آپ مطمئن ہوئے اور خوشی سے دل نکھر گیا یہ یہ جو خطاب ہے آبس و طول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں آپ تفسیر پڑھیں گے تو بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی تو جب یہ آیات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اس نابینا صحابی کے گھر پہنچے جو مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے عذر فرمایا اور اپنے ہمراہ اس کو لے کر واپس تشریف لائے اور اپنی مبارک چادر بچھا کر ان کو مدینہ صحابی کو اس چادر پر بٹھا دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت اکرام فرماتے اور ارشاد فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبني فيه ربي یعنی خوشی کی وجہ سے ان کو خوش آمدید کہہ کر ان کا استقبال فرماتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کچھ کام ہے کیا ضرورت ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں دو مرتبہ مسجد نبوی کی امامت کے لیے اپنا نائب مقرر فرما کر سفر تشریف لے گئے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے تشریف لے کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کسی کو امام منتخب فرماتے تو ان میں سے دو مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب امام مقرر فرمایا مولانا آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیرہ بار مدینے میں اپنا خلیفہ مقرر کیا اور یہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہ ہے اس کا شان موضوع کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا ترجمہ تفسیر تشریح انشاءاللہ اللہ مرتبہ علماء آلوسی رحم اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیرہ مرتبہ خلیفہ مقرر کی خلیفہ نائب جی جی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے علامہ آلوسی آلوسی تفسیر ہے روح نام علامہ انوسی جن کی تفسیر روح المان اس میں وہ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ مرتبہ مدینے کا خلیفہ مقرر کیا اپنا نائب مقرر روح المانی جی بالکل صحیح روح المعانی ان کے تفسیر کا نام ہے بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی روح المعانی جی بالکل ٹھیک ہے جی جی نام سنا روح المعانی کا تو ان کے مصنف کا نام علامہ آغوسی رحمہ اللہ ہے ٹھیک ہے تفسیر روح المعانی کے مصنف جی بات پوچھنی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ